صدق اللہ العلي العظيم اپنے آپ کو تعلیم سے تربیت سے آراستہ کریں انسان کے لیے بنیادی طور پر تعلیم اور تربیت بہت اہم انسانوں کی ترقی کا راز تعلیم اور تربیت پر منحصر ہے انسان کی ضروریات میں سے بنیادی ضرورت تعلیم اور تربیت غور کرنے کی بات ہے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد پہلا کام اللہ نے کیا کیا آدم علیہ السلام کو کھانے کی ضرورت تھی بحیثیت انسان پینے کی ضرورت تھی بحیثیت انسان بیوی کی ضرورت تھی بحیثیت انسان ایک مکان کی ضرورت تھی ٹھہرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان ضرورتوں میں سے کسی ضرورت کو پہلے پورا نہ کیا پہلے خود اللہ نے آدم علیہ السلام کی تعلیم دی اور تربیت فرمائی قرآن شاہد ہے آدم السما تم عرضهم على الملائکہ کا اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی مادی ضرورتوں کو پیچھے کر دیا سب سے پہلے ان کی اندرونی روحانی تعلیم کو مقدم فرمائے علم آدم السما اللہ نے خود سکھایا آدم علیہ السلاۃ والسلام کو بہت سی چیزوں کے نام اللہ نے سب سے پہلے تعلیم دی اسی لیے علماء فرماتے ہیں خود اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد پہلی اسلامی یونیورسٹی خود اللہ نے قائم کی اس اسلامی یونیورسٹی کا سب سے پہلا ٹیچر خود اللہ تعالی اس کا پہلا اسٹوڈنٹ آدم علیہ السلام سب سے پہلے معلم سب سے پہلے استاد خود اللہ ہیں اور آدم علیہ السلام شاگرد ہیں یہ تعلیم دینے کے بعد خود پرور عالم نے اگرچہ کہ آدم علیہ السلام کو مسجود ملائی کا بنایا فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کا پھر بھی اللہ تعالی نے توازوں کی تعلیم دی تربیت کی راہ دکھائی مشکات کی روایت ہے جو بخاری میں بھی آئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تعلیم کے بعد یہ فرمایا کہ یہ جو فرشتوں کی جماعت ہے جاؤ ان کو سلام کرو جیسا بچے کو سکھاتے ہیں بڑوں کو سلام کرو یہ تربیت ہے کہتے آدم علیہ نبی علیہ السلام والسلام سے کہا گیا کہ تم ان کو سلام کرو جواب میں جو بات بھی کہیں گے وہ تمہارے لیے تمہاری ضروریت کے لیے آنے والی ساری اولاد کے لیے ایک تحیہ ہے مبارکبادی ہے چنانچہ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی جماعت کو سلام کیا فرشتوں نے جواب میں وعلیکم السلام کہا تب اللہ نے فرمایا حضرت ہوا کو پیدا کرنے کے بعد اس کن انتو کا الجنت وہ کلا منہا رغدن ہے اب کہا گیا کہ اب جاؤ جنت میں رہو کھاؤ پیو تو اس ان آیات کی روشنی میں علماء مفسرین نے یہ بتلایا انسان کے مکان کی بیوی کی کھانے اور پینے کی ضرورت سے بڑھ کر کہیں زیادہ تعلیم اور تربیت کی ضرورت آج اس کی اہمیت ہمارے دلوں سے نکل گئی وہی کام ہم کرتے جو اللہ نے کر کے بتلایا تو پھر اہل ایمان کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا تھا تعلیم اور تربیت کی طرف کوئی توجہ نہیں قرآن پاک کی سب سے پہلی جو وہی ہے پانچ آیتیں ہیں پانچوں آیتوں میں دو مرتبہ پڑھنے کا حکم ہے دو مرتبہ تعلیم کا لفظ ہے ایک مرتبہ علم کا لفظ ہے سبحان اللہ پہلی وہی پانچ آیتیں پانچ آیتوں میں سے پہلا جو ٹکڑا ہے پہلا جملہ ایک بسم بس میں ربی پڑھو تم اپنے پروردگار کا نام پہچانو کہاں سے تم آئے تم کیا تھے تمہاری حیثیت کیا تھی لانے والا کون ہے پیدا کرنے والا کون ہے انسان کو انسان کس نے بنایا اس کی معرفت کا سبق پڑھو اس کو پہچانو اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھو پروردگار کا نام جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا الذي علم بالقلم وہ اللہ جس نے تعلیم دی انسان کو قلم کے ذریعے وعلم الانسان ما لم يعلم انسان کو اللہ نے تعلیم دی ان ان چیزوں کی جس کا انسان علم نہیں رکھتا تھا سبحان اللہ پانچ آیتیں ہیں دو آیتیں پڑھنے سے متعلق دو تعلیم سے متعلق ایک آیت علم سے متعلق اسی لیے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کسی بھی آسمانی کتاب کی شروعات اللہ نے اقرا سے نہیں شروع کی سوائے قرآن مجید قرآن مجید واحد کتاب جس کی ابتدا اقرا سے شروع ہو گئی تو گویا امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلا کام پڑھنے کا دیا افسوس ہے اس امت کے لیے جس کا وہی کا پہلا لفظ پڑھ ہے اور وہی امت بن گئی ہے ان پڑھ امت آج ان پڑھ ہے پہلا وڑ ہے پڑھ تعلیم سے بہت دوری ہے اسی لیے فرمایا کہ تعلیم ترقی کا زینہ ہے یاد رکھنا چاہیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں جہاں آپ نے دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جوڑا جہاں پر بہت سی برائیاں موجود تھیں وہ خانہ کعبہ جس کی بنیاد توحید پر تھی تین سو ساٹھ جو ہے بت رکھے گئے تھے ہر دن ایک بت کی پوجا ہوا کرتی تھی شراب عام تھی جوا کھیلا جاتا تھا عورتوں پر ظلم و ستم ڈھایا جاتا تھا محمد الرسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے اس کی روک تھام کے لیے کبھی آپ شراب کے اڈوں پر جا کر لوگوں کے شیشوں کو نہیں پکڑا اگر غلط کاری کے اڈوں پر جا کر وہاں غلط کاری سے نہیں روکا بت پرستی میں مبتلا لوگوں کو بت پرستی سے نہیں روکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے سب سے پہلے اسلامی یونیورسٹی اپنے دستے مبارک سے قائم فرمائی جس کو دنیا دار ارقم کے نام سے جانتی یہیں سے سب تعلیم کا سلسلہ مکے میں شروع ہو گیا مکے کی تعلیم گاہ پہلا دار ارقم دوسری تعلیم گاہ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بہن کا گھر ہے جو ہی کلمہ پڑھ لیے تھے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو بلا لیا تھا حضرت خباب نے وہاں باضابطہ قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں کسی نے کہا ہماری خطاب رضی اللہ عنہ کو کہاں تم سرکار کا سر قلم کرنے چل پڑے ہیں جاؤ اپنے بہن کی گھر کی خبر لو کہ وہ خود اسلام میں داخل ہو چکی یہ کہنا تھا بہن کے گھر چلے جا کر زور سے دستک لگائی اور دستک میں جلال تھا سمجھ گئی عمر ہی آیا ہو دروازہ کھولا تو سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ آگے بڑھ کر بہن کو مارا بہن وئی کو مارا اور یہ کہنے لگی بہن نے زبان حال سے کہا عمر جس ماں کا تو نے دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا تو مارنے پر مصر ہے میں اسلام کے نہ چھوڑنے پر ضدی ہوں جو کرنا ہے کروں یہ کہتے دل نرم ہوا کہا وہ صحیح فا لاؤ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہا عمر تو ناپاک کے تیرے ہاتھ صحیفہ نہیں دیا جائے گا غسل کر لے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے غسل فرمایا یہ غسل بظاہر میل و کچیل کی دوری کا نہیں یہ غسل کفر اور شرک سے اپنے کو دھلنے کا غسل تھا بہن ادھر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی تھی باری تالا میرا کام تھا اس کے جسم کو دھلا دینا دل کا دھو دینا تیرا کام ہے بہن کی دعا قبول ہوئی اور پھر صحیفہ دیا گیا حضرت خباب رضی اللہ عنہ آئے تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا کیا کر رہے تعلیم ہو رہی قرآن کی تعلیم چل رہی تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن تنزیل خلکن الرحمان لہو ما فی السماواتی وما فی الارض وما وما تحت السرا پڑھتے چلے گئے جہاں اس آیت پر پہنچے جہاں اللہ کا تعارف ہے اننی اللہ اللہ میں ہی ہوں لا الہ الا انا فعبدنی میرے سوا کوئی معبود نہیں میری بندگی کرو یہ کہتے ہی عمر الخطاب رضی اللہ ان کے زبان سے نکل گیا مجھے بھی محمد یا ربی کی خدمت میں لے چلو کہاں دل بدلا مدرسے میں بدلا تعلیم گاہ میں دل بدلا تعلیم کا اثر دل پر پڑا پھر کہاں چلے مکے کا پہلا اسلامی یونیورسٹی جو حضور کے قائم کرتا ہے دار ارقم کی طرف چل رہا ہے حضور کو خبر دی گئی یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں سرکار نے فرمایا عمر اگر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم جواب دیں گے جو ہی دار ارقم کے باب داخلہ پر عمر ابن خطاب رضی اللہ نے قدم رکھے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے عمر خطاب کا دامن پکڑ کر پوچھا عمر کس گھر سے آئے ہو یہ کہتے ہی روایات میں ہے اپنا سر سرکار کے گھٹنوں میں دیتے ہوئے اشحد اللہ اللہ و ان کا رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا جو ہی کلمہ پڑھنا تھا دار ارقم میں اللہ اکبر کی سدائیں بلند ہو گئی یہ عمر کہاں سرکار کا سر قلم کرنے چلے دنیا کو کیا پتا تھا محبوب رب العالمین کا سر قلم کرنے والے نے خود اپنا سر ان کے گھٹنوں میں دے دیا یہ ہے تعلیم کا انقلاب ہم نے سمجھا ہی نہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت میں دار ارقم سے جو سدائے بلند ہوئی ہیں تعلیم کے لائن سے تربیت کی لائن سے وہاں سے انسان انسان بننا شروع ہوا مدین طیبہ آج بھی شاہد ہے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا قائم کردہ پہلا مدرسہ مسجد نبوی سے لگا ہوا پیغمبر السلاۃ السلام کی صحبت میں اسی صحابہ مستقل بیٹھ کر حضور کے پاس تعلیم حاصل کرتے اس طرح انسان انسان تیار پھر آپ علیہ السلام جو تعلیم سے آراستہ ہوتا علاقوں کے لیے بحث معلم بنا کر بیچتے تھے تعلیم حضور کو بہت پسند تھی اسی لیے قرآن نے سب سے پہلے اسی کی طرف توجہ دلائی اقرا بسم ربی الذی خلق اور آج ہمارے پاس تعلیم کا نا عنوان ہے عصری دنیاوی ڈگریاں منع نہیں ہے اسلام اس کی اجازت دیتا ہے بلکہ آج ضرورت ہے اپنے بچوں کو بڑے بڑے علوم سے ان کو آراستہ کیا جائے مگر سب سے پہلے وہ تعلیم ہو جس سے پیدا کرنے والے کی پہچان ہو جائے وہ بہت ضروری یاد رکھیں علوم دو طرح کے ایک علم علم ضرورت اور ایک علم علم مقصد علم مقصد وہ علم ہے جو دنیا میں کام آئے ہمیشہ ہمیش کی آخرت میں بھی کام آئے دوسرا علم ضرورت کا ہے دنیا میں جینا ہے تو کچھ کرنا ہے پیٹ پالنے کے ذرائع یہ ڈاکٹریٹ ہے انجینئرنگ ہے جی حکومت کی سلطنت حکومتوں حکومتیں ہیں اس کی سلطنتیں ہیں وغیرہ وغیرہ یہ مقصد نہیں ہے یہ ضرورت ہے اور یاد رکھنا جتنے علوم آج دنیا میں پائے جا رہے ہیں وہ علوم نہیں فنون ہیں پیٹ پالنے کے ذرائع بچہ بہت کچھ پڑھ کر قابل بن گیا ڈاکٹر بن گیا تو یہی کہیں گے کہ پیٹ پالنے کا ذریعہ سیکھا وہ علم نہیں سیکھا جس سے دونوں دنیا سنور جائے اس دنیا آخرت سور جائے وہ علم نہیں اگرچہ کہ یہ فنون اللہ پاک نے انبیاء کرام کے ذریعے ہی دنیا میں بھیجے ہیں جتنے فنون آج نظر آ رہے ہیں وہ نہیں نہیں سب اللہ ہی نے دنیا میں انسانوں کے ذریعے بھیجے انبیاء کرام کے ذریعے انسانوں کو ملے چنانچہ آپ دیکھیں اس روح زمین میں سب سے پہلے کاشکاری کا زراعت کا فن اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو دیا جبریل علیہ السلام آتے تھے کاشتکاری سکھاتے تھے کیسے انسان کو بسایا جائے کیسے ضروریات کی تکمیل شیت علیہ السلام کو کچھ تفصیل سے علم ملا اس روح زمین میں سب سے پہلے انجینئرنگ اللہ پاک نے نو علیہ السلام کو سکھایا اللہ نے کہا دشمن بہت ستا رہے ہیں تو اے نو کشتی تیار کرو تین منزلہ ان اسنع الفلك باعيننا ووحينا اے اللہ کشتی تیار کروں وہ بھی تین منزلہ میرے بس کی بات چھوڑی اللہ نے فرمایا کہ نو تم سے کب ہو گئے یہ تو ہم ہی کریں گے ان اسنع الفلك باعيننا میری نگرانی میں وحینا میری وہی کی روشنی میں تم کشتی تیار کرو نو علیہ السلام نے تین منزلہ کشتی تیار کی روئے زمین میں سب سے پہلے انجینئرنگ کا یہ فن اللہ نے نو علیہ السلام کے ذریعے پورے انسانوں تک پہنچایا اسی لیے فرماتے ہیں انجینئرنگ کا جو فن آج دنیا میں ہے وہ اسی انداز کا ہے جو نو علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے یہاں تک پہنچا اس روئے زمین میں بڑی بڑی فیکٹریاں کمپنیاں اور مشنریاں بنانے کا جو ابتدائی فن ہے اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا حسن لبو باسکم اے اللہ میں ہاتھ کی کمائی کھا کر جینا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا کاش دی ہم صنعت کو لوہے کی صنعت کو تمہارے لیے دے دیتے ہیں کہ لوہا و الحدید ہم موم کی طرح تمہارے لیے نرم کر دیں گے داود علیہ السلام اپنے ہاتھ سے صبح سے شام تک ایک زیرہ تیار کرتے تھے جو چھ ہزار درہم میں بکتی تھی اس روئے زمین پر پوری دنیا پر حکومت اور سلطنت کر چلانے کا فن اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دیا حبلی ملک اللہ بعد اللہ میں ایسی سلطنت دے دیجئے جو میرے بعد کسی کو ملنا ہی نہیں اللہ نے دی کیسی سلطنت انسان چرین پرین درین سارے تابع ہو گئے حتیٰ کہ ہوا بھی تابع ہو اتنی بڑی سلطنت سلیمان علیہ السلام کی جب تخت ان کا جب بچھایا جاتا تھا اور ہوا میں اڑتا تھا تو ایک لاکھ کرسیاں اس پر ہوتی تھی کیسی رفتار سے ایک صبح ایک مہینے کا سفر طے ہوتا ایک شام ایک اور مہینے کا صبح سے شام تک دو مہینے کی مسافت طے کرتے تھے اس سے بڑی سلطنت ہے دنیا میں مگر اس کے باوجود بھی دنیا والوں کو سلیمان علیہ السلام نے کیا سبق سکھایا ایک اللہ کے بندے کی زبان سے نکلا سبحان اللہ سلیمان کی کیا سلطنت ہے تخت پر ایک لاکھ کا لشکر ان کا ہواؤں کے دوش میں بادلوں کو چیرتا ہوا جا رہا ہے زبان سے جو کلمات نکلے تھے قدرتی وائرلیس اللہ نے دے دیا تھا ہوا نے امانت داری سے سلیمان تک پہنچایا سلیمان نے تخت کو اتار کر سیدھے اس اللہ کے بندے کے پاس اترے اور اتر کر کہا کہ زبان سے تم نے کیا کہا وہ اللہ کا بندہ پریشان ہو گیا یہاں بات ہو رہی سلیمان تک پہنچ بھی گئی خبر اور تخت بھی اتر گیا میں کچھ نہیں کہا صرف یہ کہا سبحان اللہ سلیمان کی کیا ہی سلطنت ہے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے اچھی طرح سن لے سلیمان بھی اور سلیمان کی سلطنت بھی سرزمین سے مٹنے والی ہے پر سبحان اللہ جو تو نے زبان سے نکالا وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے پاس باقی رہ گیا اس روئے زمین میں سب سے پہلے نجاری کا فن اللہ پاک نے زکریہ علیہ السلام کو عطا فرمایا اور اس سرزمین پر قلم سے لے کر کمپیوٹر تک پیدا ہونے والی دنیا کا علم اللہ پاک نے ابتدان ادری علیہ السلام کو عطا فرمایا ادری علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم چلایا اس روئے زمین میں قحط سالی کے موقع پر انسانوں تک غلہ پہنچانے کا فن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تبھی تو عزیز مصر نے جب بٹھایا سلطنت پر تو کہا کیا خواہش ہے تو یہ جالنے اللہ خزائن خزاعین مجھے آپ زمین کا فائنانسر بنا دیجیے ان حفیظ العالم میں غلے کی حفاظت بھی کروں گا ضرورت مند کو جانتا ہوں ان کے اوپر خرچ بھی کروں گا اس روح زمین میں ڈاکٹریٹ اور فن تبابت اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا ہے اس سے بڑا ڈاکٹر کون ہو سکتا ہے جو مرے ہوئے کو زندہ کر کے بدلا ہے اس سے بڑا ڈاکٹر کون ہو سکتا ہے جس کی آنکھ چلی گئی ہو آنکھ کو لوٹا دے روئے زمین سے پرہے مٹی اٹھا کر پرندہ بناتے تھے پھونک مارتے تو پرندہ اڑ جاتا تھا بتایا کہ اللہ نے اس سرزمین میں ایسے کیمیکل رکھے ہیں جس کو انسان استعمال اگر کرے تو مردے میں بھی جان پڑ جائے گی آج وہ کیمیکل گولیوں کی شکل میں انسان کھاتا ہے اللہ پاک نے وہی گولیوں کا ذریعہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بنا دیا تھا ہاتھ پھیرو شفا مل جاتی مگر تاریخ شاہد ہے کسی بھی پیغمبر نے فن کی دعوت نہیں دی نو علیہ السلام نے کہا ہو آؤ انجینئرنگ کا فن سیکھو سلیمان علیہ السلام نے کہا سلطنت چلانے کا فن سیکھو زکری علیہ السلام نے کہا وہ نجاری کا فن سیکھو داود علیہ السلام نے کہا فیکٹریاں اور مشینریاں بنانے کا فن سیکھو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو آؤ ڈاکٹریٹ کا فن تمہیں سکھاؤں سب پیغمبروں نے کہا ہے تو بس وہ تعلیم دی ہے جس سے انسان انسان سور جاتا ہے یا قوم عبد اللہ من غیر عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ان اللہ ربی و ربکم کربرب صراط مستقیم ولقد ارسلنا نوحا الى قومه ولقد ارسلنا شعيس والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره سب نے ایک اللہ کی بندگی کا حکم دیا یہ ہے حقیقی تعلیم وہ سب پیٹ پالنے کے ذرائع ہے کسی نے بھی اس کی دعوت نہیں تھی ضرورت میں اللہ تعالیٰ دماغ میں ڈال دیتے کام بنا دیتے وہ مقصد نہیں ہے وہ ضرورت ہے اور مقصد کا علم ہمارے اندر نہ ہونے کی وجہ سے آج آدمی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا باپ سے پوچھو کیا مقصد ہے میرے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا یہی مقصد ہے میرے بیٹے کو انجینئر بنانا یہی مقصد ہے میرا بیٹا کمپیوٹر کا ماہر ماسٹر بن جائے یہ میری مقصد ہے میرا مقصد نہیں ہے یہ یہی وجہ ہے تعلیم سے آراستہ نہیں ہمارے بچے امریکہ جیسی سرزمین پر کتنے بچے جو دین سے جو ہے اسلام کی جو ہے بنیادی مبادیات سے واقف نہیں چلے گئے وہاں کے کلچر میں ایسے گھل مل گئے ایک باپ کو کو بلا لیتا ہے بیٹا جب بیٹا باپ پہنچتا ہے تو بیٹے کی حالت دیکھ کر خون کے آنسر ہو رہا ہے پورا بچہ ہاتھ سے نکل گیا بچے کو سمجھا رہا بیٹا سمجھا کہ باپ میرے لیے رکاوٹ بن رہا ہے میری آزادی میں میرے عیش و عشرت میں جو ہے رکاوٹ بن رہا کہتا ہے باپ سے کہ تو گھر میں رہنے کے قابل نہیں لے جا کر بڈھے خانے میں لے جا کر ڈال دیتا یہاں تک کہ وہ گھٹتے گھٹتے بیمار ہو گیا فون آتا ہے باپ بیمار ہو گیا آ کر ذرا مزاج پرسی کر لے تو کہتا میں مصروف ہوں آ نہیں سکتا یہاں تک کہ باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اطلاع دی جاتی ہے بیٹے کو تیرے باپ کا انتقال ہو گیا آخری رسومات ادا کر لے کہتا نہیں مصروف ہوں میں آ نہیں سکتا بس تدفین کرو جو بھی بل ہے میں ادا کر دوں گا ایسے کتنے اولادیں ہماری ارے وہ تو دور کی بات باپ کا جنازہ مسجد میں ہے ماں کا جنازہ مسجد میں رکھا ہوا ہے بیٹا شراب میں دھت ہے اللہ کے گھر میں آنے کے قابل نہیں مثالیں کیوں ہم نے دنیا کو دنیا کے ان فنون کو مقصد بنایا جس کو قرآن نے ضرورت کے طور پر پیش کیا ہے اور جو مقصد ہے ہم نے اس کو مقصد سمجھا ہی نہیں اس لیے بھائیو ضرورت ہے اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت سے آراستہ کرو ہاں۔ خاص طور پر گرما کے زمانے میں جو چھٹیاں ملی ہیں بچوں کو اپنے لڑکوں کو لڑکیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کا اہتمام کرنا یہی چیز ہے جو اللہ کے پاس قابل قبول ہے اسی سے انسان انسان بنتا ہے حقیقت میں انسانیت آتی ہے اخلاق سنورتے ہیں شریعت متحرہ سے اس کا غیر معمولی طور پر تعلق قائم ہو جاتا ہے اس لیے باضابطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مہم چلائی اور یہاں تک ایک دفعہ آپ نے خطبے اور خطبہ دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ فلاں فلاں قبیلے کے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں اور پھر فرمایا کیا ہو گیا اس قوم کو جو جانتی ہے اس کے باوجود ان لوگوں کی فکر نہیں کرتی جو جانتی نہیں جانتی نہیں وہ دیہاتی لوگ ہیں شریعت سے بناواقف کس قدر جو ہے ان اس قوم کے لیے بربادی ہے جو جانتی ہے ان لوگوں کو نہیں سکھاتی جو نہیں جانتی اور ان کے لیے بھی بربادی ہے جو نہ جاننے کے باوجود جاننے کی فکر نہیں کرتی جب آپ ممبر سے اترے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جن کو آپ نے بربادی کی بات فرمائی کہا وہ قبیل اشریہ کے لوگ ہیں قبیل اشریہ کے لوگ جن کو معلومات بہت ہیں ان کے پڑوس میں رہنے والے دیہاتی لوگ ہیں جن کو علم کچھ آتا نہیں قبیل اشریہ کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضور ناراض ہیں تو وہاں کے لوگ آئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی بات ارشاد فرمائی جاننے کے باوجود دوسروں کو کیوں تعلیم نہ دیتے ہی دیتے شریعت جاننے کے باوجود امر بالمعروف نہیں علم منکر کیوں نہیں کرتے پھر آپ نے ناراض ہوتے ہوئے فرمایا جلد تم سکھانے کا اہتمام نہیں کرو گے میں تم کو دنیا میں سزا دوں گا فرمایا ہوم بل عذاب یہ لفظ آیا حدیث میں آیا تو اس موقع پر قبیل اشریہ کے لوگوں نے کہا ام ہلنا یا رسول اللہ تھوڑا سا ٹائم دے دیجیے یا اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال کا ٹائم دیا اس ایک سال میں قبیل اشاریہ کے لوگوں نے ان پر ایسی محنت کی ایسی محنت کی کہ ہر ایک شریعت سے آگاہ ہو گیا شریعت سے واقف ہو گیا اسی لیے علماء فرماتے ہیں اس حدیث میں واضح طور پر جاننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ جاننے والوں کی فکر کروں اب ایسے اسکولوں کی چھٹیوں کے موقع پر ہم کو معلوم ہے ہمارے بچے کتنے بگڑے ہیں پڑوس کے کتنے بگڑے ہوئے ہیں کون کیسا بگڑا ہمارا کام کوشش کر کے ایک راستے پر ڈالنا ہے ہدایت دینے والے تو اللہ ہے اس کا خصوصی سے اہتمام کرنا خاص طور پر لڑکیوں کے اندر باضابطہ تہارت کے مسائل وضو اور غسل کے مسائل واقف کرنے کی ضرورت ہے ابھی حال میں شاہ صاحب دامت برکاتم فرما رہے تھے ایک کالج کے بچوں کے درمیان خطاب ہوا تو اس دوران معلوم یہ ہوا حضرت نے مسئلہ بتلایا ناپاکی کا کہ جب آدمی بستر سو جاتا ہے اور جسم پر جو ہے اگر کچا پن کپڑے پر لنگی پر ظاہر ہو جائے تو اس پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے تو کئی بیسوں بچے ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا ہم کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا جب کچا پن دیکھتے تھے اتنا حصہ دھو دے کے نماز پڑھتے تھے حالانکہ غسل واجب ہو گئے پتا نہیں ایسے کتنے ہمارے بچے ظاہر بات ہے جن کی تہارت صحیح نہیں جن کا غسل ہی نہیں ہوا ان کی نماز کیسے ہوگی جب نماز نہیں ہوگی تو پھر دعائیں کیسے قبول ہوگی اس لیے بھائیو ذکر کرنے کا واحد منشا یہی ہے کہ بس اپنے آپ کو تعلیم سے وابستہ کرنا اہل علم سے علماء سے رجوع کرتے رہنا زندگی کے ہر شعبے میں کون سی چیز جائز ہے ناجائز ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے اس سے ہم آگاہ ہو کر قدم بڑھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی ہمارے بچے اور بچیوں کو خصوصیت کے ساتھ تعلیم تربیت کا انتظام کرنا گلی گلی کوئی ایسا اللہ نے جن کو موقع دیا ہے جگہ بھی موجود ہے معلم کا انتظام کر سکتے ہیں دو دو تین تین گھنٹے تعلیم کا نظام چلو نہیں معلوم کہے سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت تعلیم کا اثر قلب پہ پڑتے ہی زندگی بدل گئی ہمارے ان بچے اور بچیوں کی زندگیاں بدل جائیں گی تو انشاءاللہ کیا کچھ ان کے اندر انقلاب برپا نہیں ہوگا الحمدللہ اس غرض سے جگہ جگہ تعلیمی نظام قائم کیا جا رہا آپ کی مسجد میں ماشاء اللہ چھوٹی مسجد قطب شاہ اس میں بھی باضابطہ بچے اور <clears throat> بچوں کے جو ہے تعلیم کا یہاں اہتمام ہے آپ حضرات اہتمام کے ساتھ اپنے بچوں کو اس میں شریک فرمائیں دعا بھی کرتے رہنا اللہ تعلیم و تربیت ہماری ذمہ داری ہے مگر ہم کیا کرتے آپ اپنے اعتبار سے فضل سے بچوں کی تعلیم کا تربیت کا اہتمام کر توفیق دے دیجیے اور اس کے اندر برکات